حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیوا قرض اور گناہ سے بہت زیادہ پناہ طلب فرمایا کرتے تھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ قرض سے اس قدر پناہ کیوں مانگتے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ جو شخص مقروض ہو جائے یعنی قرض تلے دب جائے وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھپن